چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسا پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا